عبد العلیٰ بن حماد نے مجھے حدیث بیان کی انہوں نے کہا ہمیں حماد بن سلامہ نے اسحاق بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے حدیث سنائی انہوں نے عبد الرحمن بن ابی امرا سے انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب عز و جل سے نقل کرتے ہوئے فرمایا ایک بندے نے گناہ کیا اس نے کہا اے اللہ میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا ہے اس کو پتا ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور گناہ پر گرفت بھی کرتا ہے اس بندے نے پھر گناہ کیا تو کہا میرے رب میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے تو اسے معلوم ہے کہ اس کا رب ہے جو گناہ بخش دیتا ہے اور چاہے تو گناہ پر پکڑتا ہے اس بندے نے پھر سے وہی کیا گناہ کیا اور کہا میرے رب میرے لیے میرا گناہ بخش دے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے بندے نے گناہ کیا تو اسے معلوم ہے ہے کہ اس کا رب جو گناہ بخشتا ہے اور چاہے تو گناہ پر پکڑ لیتا ہے میرے بندے اب تو جو چاہے کر میں نے تجھے بخش دیا ہے عبد العلیٰ نے کہا مجھے پوری طرح معلوم نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار فرمایا یا چوتھی بار جو چاہے کر صحیح مسلم حدیث نمبر 6986